دعوت کی اللہ کی وجہ سے سخت سردی برداشت کرنا حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ ایک اونچی جگہ ٹھہرے وہاں اتنی سخت سردی پڑی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ گڑھا کھود کر اس میں بیٹھ گئے اور اپنے اوپر اپنی ڈھال ڈال دی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا میں اس کے لیے ایسی دعا کروں گا جو اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں دوں گا آپ نے فرمایا تم کون ہو اس نے کہا فنا آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کر دعا کرنی شروع کی جب میں نے وہ دعا سنی تو میں نے کہا میں بھی تیار ہوں آپ نے فرمایا تم کون ہو میں نے کہا ابو ریحانہ آپ نے میرے لیے بھی دعا فرمائی لیکن میرے ساتھی سے کم پھر آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دے اس آنکھ پر آگ حرام کر دی گئی ہے اور اسی باب سے متعلق حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے جو عن قریب آ رہی ہے دعوت اللہ کی وجہ سے کپڑوں کی کمی برداشت کرنا حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ ہمیں ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ ملا اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم اس سے ان کے پاؤں ڈھکتے تو ان کا سر کھل جاتا اور جب سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے آخر ہم نے چادر سے ان کے سر کو ڈھک دیا اور ان کے پیروں پر اسخر گھاس ڈال دی حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے آئی تو آپ دینے سے معذرت کرنے لگے کہ آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں اور میں تعلق کی وجہ سے آپ سے کچھ ناراض ہونے لگی اتنے میں نماز کا وقت آ گیا میں وہاں سے نکل کر اپنی بیٹی کے پاس گئی جو شرحبیل بن حسنہ کے نکاح میں تھی میں نے شرحبیل کو گھر میں پایا میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک گھر میں ہو اور میں اسے ملامت کرنے لگی اس نے کہا اے خالہ جان آپ مجھے ملامت نہ کرے میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاریتاً لے گئے ہیں تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں آج آپ سے ناراض ہو رہی تھی اور آپ کی یہ حالت ہے کہ کپڑا بھی دوسرے سے مانگ کر پہنا ہوا ہے اور مجھے معلوم نہیں پھر حضرت شرحبیل نے کہا وہ بھی ایک ایسی قمیض تھی جسے ہم نے پیوند لگا رکھا تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک چوغا پہنا ہوا تھا جس کے گریبان میں اپنے سینے پر بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے تھے کتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے چوغا پہن رکھا ہے جس کے گریبان میں بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے ہیں آپ نے فرمایا اے جبرائیل ابو بکر نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے ہی مجھ پر یعنی میرے دین پر خرچ کر دیا ہے اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچا کہ وہ بٹن لگا سکیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ابو بکر کو اللہ کا سلام پہنچا دیں اور ان سے فرمائیں کہ تمہارا رب تم سے پوچھ رہا ہے کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو بکر یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں اللہ کا سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے شادی کی اور دستی کی وجہ سے یہ حال تھا کہ میرے اور ان کے پاس میڈے کی کھال کے علاوہ اور کوئی بستر نہیں تھا جس پر رات کو ہم سو جاتے تھے اور دن میں ہم اس پر پانی لادنے والے اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے اور حضرت فاطمہ کے علاوہ میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے تو تمہیں ہمارے کپڑوں کی بو بھیڑ جیسی لگتی کیونکہ ہمارے اکثر کپڑے بھیڑ کے اون کے ہوتے تھے ابن سعد اس حدیث کو حضرت ابو بردہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا اے میرے بیٹے اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے تو تم ہمارے اونی کپڑوں سے بھیڑ جیسی بو محسوس کرتے اسی طرح طبرانی نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے اور اس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ ہمارے کپڑے اون کے ہوتے تھے اور کھانے کے لیے صرف دو کاری چیزیں ہوتی تھیں یعنی کھجور اور پانی حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اہل صفحہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی بڑی چادر نہ تھی یا تو لنگی تھی یا کمبل تھا یا چھوٹی چادر تھی جسے انہوں نے اپنی گردن میں باندھ رکھا تھا کسی کی لنگی آدھی پڑلی تک ہوتی اور کسی کی ٹکنے کے قریب اور وہ لنگی کو ہاتھ سے پکڑ کر رکھتے تاکہ ان کا سطر نظر نہ آ جائے حضرت واسلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اہل صفہ میں سے تھا ہم میں سے کسی کے پاس بھی پورے کپڑے نہیں تھے اور ہمارے جسموں پر میل اور غبار اتنا ہوتا تھا کہ جب ہمیں پسینہ آتا تھا تو سارے جسم پر میل اور غبار کی دھاریاں پڑ جاتی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور حضرت عائشہ کے پاس ان کی ایک بادی بیٹھی ہوئی تھی جس نے پانچ درم والی قمیض پہن رکھی تھی حضرت عائشہ نے اس آدمی سے کہا ذرا میری اس بادی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ اس قمیض کو گھر میں بھی پہننے کے لیے راضی نہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایسی ہی قمیض تھی تو مدینہ میں جس عورت کو بھی شادی کے لیے سجایا جاتا تھا وہ آدمی بھیج کر مجھ سے یہ قمیض آریتن لے لیا کرتی تھی دعوت عید اللہ کی وجہ سے بہت زیادہ خوف برداشت کرنا حضرت حدیفر رضی اللہ عنہ کے بتیجے حضرت عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حدیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لڑائیوں کا تذکرہ کیا جن میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے تو پاس بیٹھنے والوں نے کہا اگر ہم ان لڑائیوں میں شریک ہوتے تو ہم یہ کرتے اور وہ کرتے حضرت حضیفہ نے کہا اس کی تمنا نہ کرو ہم نے اپنے آپ کو لیلت الاحزاب میں یعنی غزو خندق کے موقع پر اس حال میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ صفحے بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور ابو سفیان اور اس کے ساتھ کے تمام گروہ مدینہ سے باہر ہمارے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے اور بنو قریدہ کی یہودی ہمارے نیچے مدینہ کے اندر تھے جن سے ہمیں اپنے اہل ویال کے بارے میں سخت خطرہ تھا کہ وہ ہمارے اہل ویال کو اکیلے دیکھ کر مار نہ دیں لیلت العذاب سے زیادہ اندھیری والی اور زیادہ آندھی والی رات ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی اتنی تیز ہوا تھی کہ اس میں بجلی کی گرج کی طرح آواز آ رہی تھی اور ادیرا اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو اپنے ہاتھ کی انگلی نظر نہ آتی تھی منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جانے کی اجازت مانگنے لگے اور کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں یعنی غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ کھلے پڑے ہوئے نہیں تھے آپ سے جو بھی اجازت مانگتا آپ اسے اجازت دے دیتے اجازت ملنے پر وہ چھپکے چھپکے کھسکتے جا رہے تھے ہماری تعداد تقریباً تین سو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک ایک فرد کے پاس تشریف لائے یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس نہ دشمن سے بچنے کا کوئی سامان تھا اور نہ سردی سے بچنے کا صرف میری بیوی کی ایک اونی چادر تھی جو مشکل سے میرے گھٹنے تک پہنچتی تھی اس سے آگے نہیں جاتی تھی جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا یہ کون ہے میں نے کہا حذیفہ آپ نے فرمایا حذیفہ چونکہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا اسی وجہ سے میں زمین سے چمٹ گیا اور میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر کھڑا ہی ہو گیا آپ نے فرمایا دشمن میں کوئی بات ہونے والی ہے تم جا کر ان کی خبر لے کر میرے پاس آؤ فرماتے ہیں اس وقت مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا اور سب سے زیادہ سردی لگ رہی تھی لیکن تعمیر ارشاد میں چل پڑا آپ نے میرے لیے دعا فرمائی اے اللہ اس کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے حفاظت فرما اللہ کی قسم مجھ کو جتنا ڈر لگ رہا تھا اور جتنی سردی لگ رہی تھی وہ سب آپ کے دعا فرماتی ہی ایک دم ختم ہو گئی اور مجھے نہ ڈر محسوس ہو رہا تھا اور نہ سردی جب میں وہاں سے چلنے لگا تو آپ نے فرمایا اے میرے پاس واپس آنے تک ان میں کوئی حرکت نہ کرنا حضرت فرماتے ہیں میں چل دیا جب میں دشمنوں کے لشکر کے قریب پہنچا تو مجھے آگ کی روشنی نظر آئی اور ایک کالا بھاری بھرکم آدمی آگ پر ہاتھ سینک کر اپنے پہلو پر پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہاں سے بھاگ چلو بھاگ چلو میں اس سے پہلے ابو سفیان کو پہچانتا نہیں تھا میرے دل میں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے میں اسے نمٹاتا چلوں اس لیے میں نے اپنے ترکش میں سے سفید پر والا تیر نکال کر کمان میں رکھ لیا تاکہ آگ کی روشنی میں اس پر تیر چلا دوں لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ میرے پاس واپس آنے تک کوئی حرکت نہ کرنا اس لیے میں رک گیا اور تیر ترکش میں واپس رکھ لیا پھر میں ہمت کر کے لشکر کے اندر گھس گیا تو لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب بنو عامر تھے وہ کہہ رہے تھے عامر بھاگ بھاگ چلو چلو اب یہاں تمہارے کی گنجائش نہیں ہے اور ان کے لشکر میں تیز آنی چل رہی تھی جو ان کے لشکر سے ایک بارش دوار نہیں تھی اللہ کی قسم محفوظ پتھروں کی آواز سن رہا تھا جنہیں ہوا اڑا کر ان کے کجاؤں اور بستروں پر پھینک رہی تھی پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس چل پڑا ابھی میں نے آدھا راستہ یا اس کے قریب طے کیا تھا کہ مجھے تقریباً بیس گھڑ سوار آمامہ باندھے ہوئے ملے انہوں نے کہا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے ان کے دشمنوں کا خود انتظام کر دیا ہے یعنی گفار کو آندھی بھیج کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچا تو آپ ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی قسم واپس پہنچتے ہی سردی بھی واپس آ گئی اور میں سردی کے مارے کاپنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں میری طرف اشارہ فرمایا میں آپ کے قریب چلا گیا آپ نے چادر کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے میں نے نماز کے بعد آپ کو دشمنوں کی ساری بات سنائی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ سب پوچھ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا لم سے لے کر و کف القتال وکین اللہ قب عزیز تک اے ایمان والو یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں پھر ہم نے بیج دی ان پر ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اور ہے اللہ زور آور زبردست حضرت یزید تیمی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو ان سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا تو میں آپ کے ساتھ رہ کر کافروں سے خوب لڑائی کرتا اور اسی میں جان قربان کر دیتا تو اسے حضرت نے کہا تو ایسے کر سکتا تھا لیلت الزاب میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ اس رات بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی پڑ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو میرے پاس دشمنوں کی خبر لے کر آئے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا پھر آگے حضرت عبدالعزیز کی گزشتہ مختصر ذکر کی ہے اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس واپس آیا اور آتی ہی سردی لگنے لگ گئی اور مجھ پر کب کبھی تاری ہو گئی میں نے آپ کو دشمنوں کے تمام حالات بتائے آپ جو چوگا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اس کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا میں صبح تک سوتا رہا جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اٹھ ابن اسحاق نے اس حدیث کو محمد بن کعب پردی سے منقطع نقل کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کون آدمی ایسا ہے جو کھڑا ہو کر دیکھ کر آئے کہ دشمن کیا کر رہا ہے اور پھر ہمارے پاس واپس آئے آپ نے جانے والے کے لیے واپس آنے کی شرط لگائی کہ اسے ضرور واپس آنا ہوگا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے لیکن سخت خوف اور سخت بھوک اور سخت سردی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا دعوت اللہ کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کو برداشت کرنا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عبدالاشحل کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میرا بھائی غزو احد میں شریک ہوئے ہم دونوں وہاں سے زخمی ہو کر واپس ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کے تعاقب میں چلنے کا اعلان کیا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا یا میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہم اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ جائیں گے نہیں بلکہ ضرور ساتھ جائیں گے اللہ کی بسم ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہ تھی اور ہم دونوں بھائی بہت زیادہ زخمی اور بیمار تھے بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہا یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے ابن سعد نے واقعی سے اس طرح نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی رافع بن رضی اللہ عنہ دونوں زخمی حالت میں ایک دوسرے کو اٹھاتے ہوئے ہمراہ الاسد پہاڑی تک پہنچے اور ان دونوں کے پاس کوئی سواری نہ تھی مرو سلمہ کی چند معمر اور بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ لگڑے تھے اور ان کے شیر جیسے چار جوان بیٹے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوتے جب احد کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے والد کو لڑائی کی شرکت سے روکنا چاہا اور کہا اللہ نے آپ کو معدور قرار دیا ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرے بیٹے مجھے اس لڑائی میں آپ کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے لگنے پن کے ساتھ جنت میں چلو پھروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم کو معدور قرار دیا ہے لہذا جہاد میں جانا تمہارے ذمے نہیں ہے اور ان کے بیٹوں سے فرمایا تم ان کو جہاد میں جانے سے مت روکو ہو سکتا ہے اللہ ان کو شہادت نصیب فرما دے چنانچہ وہ غزب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور شہادت کا مرتبہ پایا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قطع میں شریک ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں تو یہ میرا لگنا پاؤں وہاں ٹھیک ہو جائے گا اور کیا میں جنت میں اس پاؤں سے چل پھر سکوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے لگڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا پاؤں جنت میں ٹھیک ہو جائے گا چنانچہ جنگ احد کے دن وہ اور ان کا بھتیجا اور ان کا یہ غلام شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جموں کا لگنا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ اس سے جنت میں چل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک قبر میں دفن کیا جائے چنانچہ وہ تینوں ایک قبر میں دفن کیے گئے حضرت یحییٰ بن عبد الحمید کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھاتی میں ایک تیر لگا عمر بن مرزوق راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے استاد نے کس دن کا نام لیا تھا جنگ وحد کا یا جنگ خنین کا بہرحال ان دونوں دنوں میں سے ایک دن لگا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ تیر نکال دیں آپ نے فرمایا اے رافع اگر تم چاہو تو تیر اور پھل دونوں نکال دوں اور اگر تم چاہو تو تیر نکال دوں اور پھل رہنے دوں اور قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دوں کہ تم شہید ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیر نکال دیں اور پھل رہنے دیں اور قیامت کے دن میرے لیے گواہی دیں کہ میں شہید ہوں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور حضرت رافع بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ تک زندہ رہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کا زخم پھر ہرا ہو گیا اور عصر کے بعد ان کا انتقال ہوا اس روایت میں اسی طرح ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کا انتقال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے بعد ہوا اسابہ میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زخم کے ہرا ہونے اور ان کے انتقال کے درمیان کافی عرصہ گزرا ہو اور احادیث انشاءاللہ صبر کے باب میں آئے گی ہجرت کا باب صحابہ کرام نے کس طرح اپنے پیارے وطنوں کو چھوڑا حالانکہ وطن کا چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے اور انہوں نے وطن بھی اس طرح چھوڑا کہ پھر موت تک اپنے وطن کو واپس نہ گئے اور یہ وطن چھوڑنا کس طرح ان کو دنیا اور متاع دنیا سے زیادہ محبوب ہو گیا تھا اور انہوں نے دین کو کس طرح دنیا پر مقدم کیا اور نہ دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ کی اور نہ اس کے فنا ہونے کی طرف توجہ کی اور وہ کس طرح اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھاگے پھرتے تھے ان کی حالت ایسی تھی گویا کہ وہ آخرت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ صرف آخرت کی ہی فکر کرنے والے ہیں چنانچہ اس کے نتیجے میں ایسا نظر آتا تھا کہ دنیا صرف انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت حضرت عروہ سے مرسلن منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد دلحجا کے بقیہ دن اور محرم اور سفر مکہ میں ٹھہرے رہے اور جب مشرقین قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کی جگہ بنا دی ہے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انصار مسلمان ہو گئے ہیں اور مہاجرین ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر رہیں گے پھر نعوذ باللہ من ذالک یا تو ان کو قتل کر دیں گے یا قید کر دیں گے امر بن خالد راوی کو شکر ہے کہ قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر گھسیٹنے کا بلائر قید کرنے کا ذکر ہے یا آپ کو مکہ سے نکال دیں گے یا آپ کو باندھ رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش سے باخبر کر دیا اور یہ آیت نازل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 لے گئے اور یہ وہی غار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے اور حضرت علی نے ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آ کر لیٹ گئے تاکہ جاسوسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا پتہ نہ چلے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیٹے ہوئے ہیں اور مشرقین قریش ساری رات ادھر ادھر پھرتے رہے اور مشورہ کرتے رہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے آدمی کو ایک دم پکڑ لیں گے وہ یوں ہی مشورہ کرتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی بستر سے اٹھ رہے ہیں مشرقین نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے بتایا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے اس وقت انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں آپ کی تلاش میں وہ مشرق سوار ہو کر ہر طرف چل پڑے اور آس پاس کے چشموں والوں کو بھی یہ پیغام بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں انہیں بڑا انعام ملے گا اور وہ تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ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 جسے ابن الرفق کہا جاتا تھا جو کہ قریش کے سام یعنی بنو بن وائل کا حریف تھا یہ آدمی آدمی اس وقت مشرق تھا اور وہ لوگوں کو راستہ بتانے کا کام کرتا تھا ان دنوں وہ ہماری سواریاں لے کر چھپا رہا شام کے وقت مکہ کے تمام حالات لے کر حضرت عبداللہ بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کے پاس آتے اور حضرت عامر بن فغیرہ ہر رات بکریاں لے کر آتے یہ حضرات ان کا دودھ نکال کر پی لیتے اور دبا کر کے گوشت کھا لیتے پھر صبح صبح حضرت عامر بکریاں لے کر لوگوں کے چروائے میں جا ملتے اور ان کا کسی کو پتہ بھی نہ چلتا یہاں تک کہ جب ان حضرات کے بارے میں شور و غل بند ہو گیا اور حضرت عامر بن فغیرہ نے آ کر ان حضرات کو بتایا کہ ان کے بارے میں لوگ خاموش ہو گئے ہیں تو حضرت عامر بن فغیرہ اور ابن ارفید ان دونوں حضرات کی دو اٹھنیاں لے کر آ گئے اور یہ حضرات غار میں دو رات اور دو دن گزار چکے تھے پھر یہ حضرات وہاں سے چلے اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ تھے جو ان حضرات کی اوٹنیوں کو ہانکتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی مختلف کاموں میں اعانت کرتے حضرت ابو بکر ان کو اپنے پیچھے باری باری بٹھا لیتے حضرت عامر بن فہیرہ اور بنو عادی کے قبیرہ کے راستہ بتانے والے کے علاوہ اور کوئی ان حضرات کے ساتھ نہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روزانہ صبح یا شام کسی ایک وقت ضرور تشریف لاتے چنانچہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اور اپنی قوم کے درمیان میں سے مکہ چلے جانے کی اجازت دی اس دن آپ آئین دوپہر کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے اس وقت آپ پہلے کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے جب آپ کو حضرت ابو بکر نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی نئی بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عادت کے خلاف تشریف لائے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے تو آپ کو جگہ دینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی چارپائی سے ذرا پرے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے حضرت ابو بکر کے پاس اس وقت میں اور میری بہن اسوا بنت ابی بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باہر بھیج دو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں تو میری بیٹیاں ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ان کے یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چلے جانے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں اس سفر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تم بھی ساتھ چلو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رویا کرتا ہے اس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھ کر یہ پتہ چلا پھر انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ دو سواریاں میں نے اس وقت کے لیے تیار کر رکھی تھیں ان حضرات نے عبداللہ بن عریقت کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا یہ قبیلہ بن بکر کا تھا اور اس کی والدہ بنو سہم بن عامر میں سے تھی اور یہ مشرق تھا اور اسے اپنی دونوں سواریاں دے دیں اور جو وقت اسے مقرر کیا تھا اس وقت تک وہ ان دونوں سواریوں کو چراتا رہا علامہ بغوی نے ایک عمدہ اسناد کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کا کچھ حصہ نقل کیا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ساتھ رہنے کی درخواست ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس دو سواریاں ہیں جن کو چھ مہینے سے اس وقت کے لیے گھاس کھلا رہا ہوں آپ ان میں سے ایک لے لیں آپ نے فرمایا میں ویسے نہیں لوں گا بلکہ اسے خریدوں گا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سواری خریدی پھر وہ دونوں حضرات وہاں سے چلے اور غار میں جا کر ٹھہر گئے آگے اور حدیث ذکر کی ہے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزانہ ہمارے پاس دو دفعہ تشریف لاتے تھے ایک دن آپ آئین دوپہر کے وقت تشریف لائے میں نے کہا اے ابا جان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس وقت کسی خاص بات کی وجہ سے آئے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارد کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس دو سواریاں ہیں جنہیں میں اتنے عرصے سے آج کے انتظار میں گھاس کھلا رہا ہوں ان میں سے ایک آپ لے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمت دے کر لوں گا حضرت ابو بکر نے ارد کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو قیمت دے کر لے لیں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ہم نے ان دونوں حضرات کے لیے سفر کا کھانا تیار کیا اور اپنے کمر بند کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے زیادہ سفر کو باندھ دیا پھر وہ دونوں حضرات چلے اور ثور پہاڑ کے غار میں جا ٹھہرے جب وہ دونوں حضرات اس غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس غار کے اندر گئے اور ہر سوراخ میں انگلی ڈال کر دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی موزی جانور تو نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے جب کفار کو یہ دونوں حضرات مکہ میں نہ ملے تو ان کی تلاش میں چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے سو اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا اور مکہ کے پہاڑوں پر پھرتے پھرتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے جہاں یہ دونوں حضرات تھے ان میں سے ایک آدمی غار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آدمی تو ہمیں دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں فرشتے ہمیں اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں چنانچہ وہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسے نہ کرتا وہ دونوں حضرات وہاں تین رات رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فعیرہ شام کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں لے آتے اور آخر رات میں ان کے پاس سے بکریاں لے کر چلے جاتے اور چراگاہ میں جا کر چرواہوں کے ساتھ مل جاتے شام کو چرواہوں کے ساتھ واپس آتے لیکن آہستہ آہستہ چلتے اور پیچھے رہ جاتے جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تو اپنی بکریاں لے کر ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ جاتے چرواہے یہ سمجھتے کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں حضرت عبداللہ بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے اور جب رات کا اندھیرا ہوتا تو وہ ان دونوں حضرات کو جا کر سارے حالات بتا دیتے اور پھر آخر رات میں ان حضرات کے پاس سے چل پڑتے اور صبح کو مکہ پہنچ جاتے تین راتوں کے بعد یہ دونوں حضرات غار سے نکلے اور ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے جب ان کو پیچھے سے کسی کے آنے کا خطرہ ہوتا تو آپ کے پیچھے چلنے لگتے سارے سفر میں یوں ہی کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے رہتے چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں مشہور تھے اس وجہ سے راستے میں انہیں کوئی پہچاننے والا ملتا اور یہ پوچھتا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو آپ کہتے یہ راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے ان کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہا ہے اور دوسرا یہ سمجھتا کہ انہیں سفر کا راستہ دکھا رہا ہے جب یہ حضرات قدیر کی آبادی پر پہنچے جو ان کے راستے میں پڑتی تھی تو ایک آدمی نے بنو مدرج کے پاس آ کر بتایا کہ میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے دو سواروں کو دیکھا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ قریش کے وہی دو آدمی ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو تو سراقہ بن مالک نے کہا یہ دو سوار تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے لوگوں کے کسی کام کے لیے بھیجا ہے سراقہ سمجھ تو گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہیں لیکن لوگوں سے چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا پھر سراقہ نے اپنی باندھی کو بلا کر اس کے کان میں یہ کہا کہ وہ ان کا گھوڑا آبادی سے باہر لے جائے پھر وہ ان دونوں حضرات کی تلاش میں چل پڑے سراقہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے قریب پہنچا اور پھر انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا جیسے کہ آگے آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چند لوگوں کا تذکرہ ہوا اور لوگوں نے ایسی باتیں کہیں جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر سے افضل سمجھتے ہیں جب حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کی ایک رات عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے اور ابو بکر کا ایک دن عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر غار تشریف لے گئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت ابو بکر کچھ دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کچھ دیر پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا کچھ دیر میرے پیچھے چلتے ہو اور کچھ دیر میرے آگے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تلاش کرنے والا نہ آ جائے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں اور پھر جب مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنے لگتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آئے تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ میرے بجائے تمہیں پیش آئے حضرت ابو بکر نے کہا قسم اس ذات کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے یہی بات ہے جب یہ دونوں حضرات غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ذرا یہیں ٹھہرے میں آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر غار کو صاف کیا پھر باہر آئے تو خیال آیا کہ انہوں نے سوراخ ابھی صاف نہیں کیے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی آپ ذرا اور ٹھہریں میں سوراخ بھی صاف کر لوں چنانچہ اندر جا کر غار کو اچھی طرح صاف کیا پھر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں آپ اندر تشریف لے گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے حضرت ابو بکر کی یہ ایک رات عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف لے گئے اور قریش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے لیکن جب انہوں نے غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا دیکھا تو کہنے لگے اس غار کے اندر کوئی نہیں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر پہرا دے رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ آپ کی قوم آپ کو ڈھونڈ رہی ہے اللہ کی قسم مجھے تو اپنی جان کا کوئی غم نہیں ہے لیکن مجھے تو اس بات کا غم ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں کوئی ناگوار بات نہ دیکھنی پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے ابو بکر مت ڈرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بیان کیا کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر ان کافروں میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالے گا تو وہ ہمیں اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے گا آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیرہ درام میں ایک زین خریدی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عازب سے کہا کہ اپنے بیٹے برا سے کہو کہ وہ یہ زین میرے گھر پہنچا دے حضرت عاظب نے کہا پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لیے چلے تھے اور آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ نے کیا کیا تھا پھر میں برا سے کہوں گا حضرت ابو بکر نے کہا ہم غار سے شروع رات میں نکلے اور ساری رات چلتے رہے پھر اگلے سارے دن تیزی سے چلتے رہے پھر انگلی رات چلتے رہے حتیٰ کہ اس سے اگلا دن ہو گیا اور دوپہر ہو گئی اور گرمی تیز ہو گئی پھر میں نے اپنی نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ آ جائے جہاں ہم ٹھہر جائیں تو مجھے ایک چٹان نظر آئی میں جلدی سے وہاں گیا تو وہاں ابھی کچھ سایہ باقی تھا میں نے اس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر کیا اور آپ کے لیے ایک پوستین بچھا دی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا لیٹ جائیں چنانچہ آپ لیٹ گئے پھر میں نکل کر دیکھنے لگا کہ کوئی تلاش کرنے والا ادھر تو نہیں آ رہا تو مجھے بکریوں کا ایک چرواہا نظر آیا میں نے کہا اے لڑکے تم کس کے چرواہے ہو اس نے قریش کی ایک آدمی کا نام لیا جسے میں نے پہچان لیا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے اس نے کہا ہے میں نے کہا کچھ دودھ مجھے نکال کر دے سکتے ہو یعنی کیا تمہیں یوں دودھ دینے کی اجازت ہے اس نے کہا ہاں دے سکتا ہوں میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کی ٹانگیں باندھی پھر اس نے اس کے تھن سے غبار کو صاف کیا پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے غبار کو صاف کیا میرے پاس ایک برتن تھا جس کے منہ پر کپڑا بدھا ہوا تھا اس نے مجھے تھوڑا سا دودھ نکال کر دیا میں نے پیالے میں پانی ڈالا جس سے نیچے تک کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ دودھ پی لیں آپ نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا پھر میں نے کہا چلنے کا وقت ہو گیا ہے چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے مکہ والے ہمیں تلاش کر رہے تھے سراقہ بن مالک بن جوشم کے علاوہ اور کوئی ہم تک نہ پہنچ سکا یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ڈھونڈنے والا ہم تک پہنچ گیا ہے آپ نے فرمایا غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر وہ سراقہ جب ہمارے اور قریب آ گیا یہاں تک کہ ایک یا دو یا تین نیزوں تک کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ڈھونڈنے والا ہمارے بالکل قریب آ گیا ہے اور میں رو پڑا آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو میں نے کہا میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں بلکہ آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں آپ نے اس کے لیے یہ بد دعا کی اے اللہ آپ ہمیں اسے جیسے چاہیں بچا لیں تو ایک دم اس کے گھوڑے کے پاؤں پیڑ تک سخت زمین میں دھس گئے اور وہ اپنے گھوڑے سے کودا اور کہا اے محمد مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کا کام ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جس مصیبت میں گرفتار ہوں وہ مجھے اس سے نکال دے اللہ کی قسم مجھے پیچھے جتنے ٹوٹنے والے ملیں گے میں ان سب کو آپ کے بارے میں مغالطہ میں ڈال دوں گا اور آپ کے پیچھے کسی کو نہیں آنے دوں گا اور یہ میرا ترکش ہے آپ اس میں سے ایک تیر لے لیں فلانی جگہ آپ میرے اونٹوں اور بکریوں کے پاس سے گزریں گے آپ یہ تیر دکھا کر جتنی بکریوں کی آپ کو ضرورت ہو لے لیں آپ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی وہ اس مصیبت سے خلاصی پا کر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے اور میں آپ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا لوگ راستے کے دونوں طرف چھتوں پر چڑھ گئے اور راستے میں خادم اور بچے دوڑے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینہ کے لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان بنے تو حضور نے فرمایا آج رات تو میں عبد المطلیم کے ماموں نجار کے ہاں ٹھہروں گا اس طرح میں ان کا اکرام کرنا چاہتا ہوں چنانچہ آپ وہاں ٹھہرے جب صبح ہوئی تو آپ کو اللہ کی طرف سے جہاں ٹھہرنے کا حکم ملا وہاں تشریف لے گئے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے کہ راستہ میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے اور مدینہ میں مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر سن لی تھی مدینہ کے مسلمان روزانہ صبح کو حرہ تک آپ کے استقبال کے لیے آتے اور آپ کا انتظار کرتے اور جب دوپہر کو گرمی تیز ہو جاتی تو مدینہ واپس چلے جاتے ایک دن بہت انتظار کر کے مسلمان واپس ہوئے جب یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ایک یہودی ایک قلعہ پر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے چڑھا اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر پڑی جو کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان حضرات کے آنے کی وجہ سے سراب ہٹتا جا رہا تھا گرمی کی وجہ سے ریگستان میں جو ریت پانی کی طرح نظر آتی ہے اسے سراب کہتے ہیں اس یہودی سے نہ رہا گیا اس نے بلند آواز سے کہا اے عرب والو یہ تمہارے حضرت ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپکے اس زمانے میں استقبال کے لیے ہتھیار بھی لگائے جاتے تھے اور ہتھیار لگا کر مسلمانوں نے ہر مقام پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا آپ ان سب کو لے کر حرہ کی داہنی جانی مڑ گئے اور بنو عمر بن عوف کے ہاں جا کر ٹھہرے وہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگوں کے استقبال میں کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو انصار میں سے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نہیں دیکھا تھا وہ آ آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے لگے یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنی چادر سے آپ پر سایہ کرنے لگے تب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس راتوں سے زیادہ بنو بن عوف کے ہاں ٹھہرے اور آپ نے وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے لمسجد اسی سالت تقوا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد دھری گئی پرہیزگاری پر اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے یہاں تک کہ آپ کی اوٹنی مدینہ میں اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوئی ہے اور ان دنوں وہاں مسلمان مرد نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ جگہ دو یتیم لڑکوں حضرت سہیل اور حضرت سہل کی تھی جہاں کھجوریں سکھایا کرتے تھے یہ دونوں حضرات اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے جب آپ کی اٹھنی بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے پھر آپ نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور مسجد بنانے کے لیے ان سے اس جگہ کا سودا کرنا چاہا تو ان بچوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہم بیچنا نہیں چاہتے بلکہ ہم یہ زمین آپ کو ہدیہ کر دیتے ہیں آپ نے ان بچوں سے یہ زمین بطور ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور ان سے وہ جگہ خریدی کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زمین کو ہدیہ نہیں کر سکتے تھے پھر اس جگہ مسجد بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر کے لیے کچھی اینٹیں اٹھانے لگے اور آپ اینٹیں اٹھاتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے حید هذا الخیبر ربنا ابربر یہ اٹھائی جانے والی اینٹیں خیبر میں اٹھائی جانے والی کھجور اور کشمش کی طرح نہیں ہیں اے ہمارے رب بلکہ یہ تو ان سے زیادہ بھری اور زیادہ پاک ہیں اور یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ اے اللہ اصل اجر و ثواب تو آخرت کا اجر و ثواب ہے تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما پھر آپ نے ایک مسلمان کا شعر پڑھا لیکن اس مسلمان کا نام مجھے نہیں بتایا گیا ابن شعب کہتے ہیں ہمیں حدیثوں میں یہ کہیں نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کے علاوہ کسی اور کا شعر پڑھا ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بچوں کے ساتھ دوڑا پھر رہا تھا سب لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے میں دوڑتا تو پھر رہا تھا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے اور مدینہ کی ایک غیر آباد جگہ آ کر بیٹھ گئے پھر انہوں نے ایک دیاتی آدمی کو بھیجا جو انصار کو ان دونوں حضرات کے آنے کی خبر کر دے چنانچہ تقریباً پانچ سو انصار ان حضرات کے استقبال کے لیے نکلے اور ان دونوں حضرات کی خدمت میں پہنچ کر ان حضرات نے عرض کیا آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں آپ دونوں حضرات امن میں ہیں اور آپ دونوں حضرات کی بات مانی جائے گی آپ اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر ان استقبال کرنے والوں کے درمیان چل رہے تھے تمام مدینہ والے استقبال کے لیے نکل آئے یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں گھروں کی چھتوں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں اس جیسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ مدینہ تشریف لائے تھے اور اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا ان دو دنوں جیسا کوئی دن میں نے نہیں دیکھا حضرت ابن عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عورتیں اور بچی یہ شعار خوشی میں پڑھ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ودا کی کھاٹیوں سے چودھویں کا چاند ہم پر نکلا جب تک کوئی بھی اللہ کی دعوت دیتا رہے گا ہم پر شکر واجب رہے گا حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہجرت حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھانے لگے پھر حضرت عمار حضرت بلال اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم آئے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ کے ساتھ آئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے مدینہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا اتنا کسی چیز پر خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے مفصل صورتوں میں سے سب بحسم ربی کل اعلیٰ پڑھ چکا تھا حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معاجرین میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس بنو عبدالدار قبیلہ کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پھر بنو فیر کے نابینا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سواروں کے ساتھ آئے ہم نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا حضرت عمر نے کہا وہ میرے پیچھے تشریف لا رہے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مفصل کی کئی صورتیں پڑھ چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت حشام بن عاص نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے سریب مقام سے اوپر کی جانب بنو غفار کے حوض کے کنارے وادی تناظم میں جمع ہونا طے کیا اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی صبح کو وہاں پہنچا ہوا نہ ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اسے روک لیا گیا ہے لہذا اس کے باقی دونوں ساتھی چلے جائیں اور اس کا انتظار نہ کریں چنانچہ میں اور حضرت عیاش تو صبح تنادی پہنچ گئے اور حضرت شام کو ہمارے پاس آنے سے روک لیا گیا اور کافروں کی طرف سے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ آزمائش میں پڑ گئے یعنی اسلام سے پھر گئے جب ہم مدینہ آئے تو ہم قبا میں بنو عامر عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے حضرت عیاش ابو جہل بن حشام اور حارث بن حشام کے چجزاد بھائی اور شریک بھائی تھے ابو جہل اور حارث حضرت عیاش کو واپس لے جانے کے لیے مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہی میں تھے ان دونوں نے حضرت عیاش سے بات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری ماں نے یہ نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تم کو دیکھ نہ لے گی وہ نہ سر میں کنگھی کرے گی اور نہ دھوپ سے سائے میں جائے گی ماں کا یہ حال سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا میں نے ان سے کہا اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں ان سے چوکنے رہو اللہ کی قسم جب جوئیں تمہاری ماں کو تنگ کریں گی تو وہ ضرور کنگی کرے گی اور جب مکہ کی گرمی اس کو ستائے گی تو وہ خود سائے میں چلی جائے گی اس پر حضرت عیاش نے کہا میں اپنی ماں کی نظر بھی پوری کراتا ہوں اور میرا وہاں کچھ مال ہے وہ بھی میں لے آتا ہوں میں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے میں قریش کے بڑے مالداروں میں سے ہوں تم ان کے ساتھ مت جاؤ میں تمہیں اپنا آدھا مال دے دیتا ہوں لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان دونوں کے ساتھ جانے پر مصر رہے جب انہوں نے ان کے ساتھ جانے کی ٹھان ہی لی تو میں نے ان سے کہا تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اور ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر ہی لیا تو یہ میری اونٹنی لو یہ بڑی عمدہ نسل کی اور مان کر چلنے والی ہے تم اس کی پیٹھ پر بیٹھے رہنا اگر تمہیں ان دونوں کی کسی بات سے شک ہو تو اس پر بھاگ کر اپنی جان بچا لینا چنانچہ وہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے ان سے کہا اے میرے بھائی اللہ کی قسم میرا یہ اونٹ سست پڑ گیا ہے کیا تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر پیچھے نہیں بٹھا لیتے حضرت عیاش نے کہا ہاں ضرور اور انہوں نے اپنی اونٹنی نیچے بٹھا لی اور ان دونوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا لیے تاکہ ابو جہل ان کی اونٹنی پر سوار ہو جائے جیسے ہی وہ زمین پر اترے تو یہ دونوں حضرت عیاش پر چھپٹے اور انہیں رسی سے اچھی طرح باندھ لیا اور انہیں مکہ لے گئے اور اسلام سے ہٹانے کے لیے ان پر بڑا زور ڈالا آخر وہ اسلام کو چھوڑ گئے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے اور اسلام چھوڑ کر چلے جانے والے بھی یہی سمجھتے تھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون کہہ دے اے بندو میرے جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جان پر آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ وہی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 نیچے دیکھنے لگا لیکن مجھے ان کا مطلب سمجھ میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے یہ دعا مانگی اے اللہ یہ آیتیں مجھے سمجھا دے پھر اللہ نے میرے دل میں یہ مطلب ڈالا کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں ہم جو اپنے دلوں میں سوچا کرتے تھے اور صحابہ جو ہمارے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بتایا ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی جب یہ مطلب میری سمجھ میں آ گیا اور مجھے اپنی توبہ قبول ہو جانے کی بات معلوم ہو گئی تو میں اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے لیے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں میں نے حضرت نظر بن انس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو حمزہ یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حفشہ چلے گئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں کی خیر خبر آنے میں دیر ہو گئی پھر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا اے محمد میں نے تمہارے داماد کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں آپ نے فرمایا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا اس عورت نے کہا میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمزور سے گدھے پر سوار کر رکھا تھا اور خود اس کو پیچھے سے ہانک رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رہے حضرت عثمان حضرت لوت علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے تبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کی ہم معنی روایت کی اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہ ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لا کر ان کے بارے میں لوگوں سے خیر خبر پوچھا کرتے آپ کو ان کے بارے میں کوئی خبر ملنے کا بڑا انتظار تھا آخر ایک عورت آئی اور اس نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے بعد ٹھہر کر لوگوں کی جو امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ لوگوں کو پہنچا دوں چونکہ لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے اسی وجہ سے آپ کو علمین کہا جاتا تھا میں آپ کے بعد تین دن وہیں رہا میں گھر سے باہر عالل اعلان لوگوں میں چلتا پھرتا تھا ایک دن بھی چھپ کر نہیں بیٹھا پھر میں مکہ سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر چل دیا یہاں تک کہ جب بنو عمر بن عوف کے یہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہی قیام پدیر تھے میں کلثوم بن عدم کے یہاں ٹھہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت کرنا حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں کھجوروں والی سرزمین دیکھی ہے تم لوگ وہاں چلے جاؤ چنانچہ حضرت حاطب اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے راستے سے روانہ ہوئے حضرت محمد فرماتے کہ میں اسی کشتی میں پیدا ہوا جس میں یہ حضرات روانہ ہوئے تھے حضرت عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کسی ایسی سرزمین میں چلا جاؤں جہاں میں بے خوف و خطر اللہ کی عبادت کر سکوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی اور وہ نجاشی کے پاس چلے گئے پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی ہے جیسے کہ عنقریب آئے گی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرزمین مکہ مسلمانوں پر تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح ستایا گیا اور ان کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ دین کی وجہ سے ان پر آزمائش اور مصیبتیں آ رہی ہیں اور یہ بھی دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچا نہیں سکتے ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنی چچا کی وجہ سے حفاظت میں ہیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار بات پیش نہیں آتی اور نہ آپ کو صحابہ والی تکلیفیں پہنچتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ملک حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے لہذا تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس تنگی سے نجات دے اور جن مصیبتوں میں تم مبتلا ہو ان سے نکلنے کا راستہ بنا دے چنانچہ لوگ جماعتیں بن بن کر حفشہ جانے لگے اور وہاں جا کر ہم اکٹھے ہو گئے اور وہاں رہنے لگے بڑا اچھا علاقہ تھا وہاں کے لوگ بہترین پڑوسی تھے ہم اطمینان سے اپنے دین پر چلنے لگے وہاں ہمیں کسی قسم کے ظلم کا اندیشہ نہ تھا جب قریش نے یہ دیکھا کہ ہمیں رہنے کو ایک علاقہ مل گیا ہے جہاں ہم امن سے رہ رہے ہیں تو انہیں یہ بہت برا لگا اور انہیں ہم پر بڑا غصہ آیا اور انہوں نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے بارے میں نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجیں گے جو ہمیں نجاشی کے ملک سے نکال کر ان کے پاس مکہ واپس لے آئے چنانچہ انہوں نے عامر بن عاص اور عبداللہ بن نبی ربیعہ کو بطور وفد بھیجنا طے کیا اور نجاشی اور اس کے جنرلوں کے لیے بہت سے تحفے جمع کیے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ تحفہ تیار کیا اور ان دونوں سے کہا کہ صحابہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہر جنرل کو اس کا تحفہ دے دینا پھر نجاشی کو اس کے تحفے دینا اور کوشش کرنا کہ صحابہ سے نجاشی کی بات ہونے نہ پائے اور پہلے ہی وہ ان کو تمہارے حوالے کر دیں چنانچہ وہ دونوں حفشہ نجاشی کے یہاں گئے اور ہر جنرل کو اس کا تحفہ پیش کیا پھر انہوں نے ہر جنرل سے یہ بات کی کہ ہم اپنے چند بیوقوفوں کی وجہ سے اس بادشاہ کے پاس آئے ہیں یہ بیوقوف اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے ہیں اور تمہارے دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں تو ان کی قوم نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ بادشاہ ان لوگوں کو ان کی قوم کے پاس واپس بھجوا دے جب ہم بادشاہ سے بات کریں تو تم سب اسے ایسا کرنے کا یعنی واپس بھیجنے کا مشورہ دینا سب نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے پھر انہوں نے جا کر نجاشی کو تحفے پیش کیے اور مکہ والے اسے جو تحفے بیچتے تھے ان میں اسے سب سے زیادہ پسند رنگی ہوئی کھال تھی جب وہ اسے تحفے دے چکے تو انہوں نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ ہمارے چند بیوقوف نوجوانوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں اور ایک نیا گڑا ہوا دین انہوں نے اختیار کیا ہے جسے ہم نہیں جانتے اور اب انہوں نے تمہارے ملک میں کر پناہ لے لی ہے اور آپ کی خدمت میں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے ان کے خاندان ان کے والدین ان کے چچا اور ان کی قوم نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ ان کو ان کی قوم کے پاس واپس بھیج دیں کیونکہ ان کی قوم والے ان کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ لوگ آپ کے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گے کہ آپ اس وجہ سے ان کی حمایت اور حفاظت کریں یہ سن کر نجاشی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اور جب تک میں ان کو بلا کر ان سے بات نہ کر لوں اور ان کے معاملے میں غور نہ کر لوں اس وقت تک میں انہیں واپس نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے میرے ملک میں آ کر پناہ لی ہے اور کسی اور کا پڑوس اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے میرا پڑوس اختیار کیا ہے اگر وہ ایسے ہی نکلے جیسے ان کی قوم والے کہہ رہے ہیں تو میں انہیں ان کی قوم کے پاس واپس بھیج دوں گا اور اگر وہ ایسے نہ ہوئے تو میں ان کی ہر طرح حفاظت کروں گا اور ان کی ان کی قوم کے درمیان نہیں پڑوں گا اور ان کو واپس بھیج کر ان کی قوم کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کروں گا چنانچہ نجاسی نے مسلمانوں کو بلایا جب مسلمان اس کے پاس آئے تو انہوں نے اسے سلام کیا اور سجدہ نہ کیا تو اس نے کہا اے جماعت مہاجرین تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح تمہاری قوم کے آدمیوں نے آ کر سجدہ کر کے مجھے سلام کیا کیا تم لوگوں نے اس طرح مجھے سلام نہیں کیا اور یہ بھی بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو اور تمہارا دین کیا ہے کیا تم عیسائی ہو مسلمانوں نے کہا نہیں نجاشی نے کہا کیا تم یہودی ہو انہوں نے کہا نہیں اس نے کہا کیا تم اپنی قوم کے دین پر ہو انہوں نے کہا نہیں اس نے کہا پھر تمہارا دین کیا ہے انہوں نے کہا اسلام اس نے کہا اسلام کیا ہے انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے اس نے کہا یہ دین تمہارے پاس کون لایا ہے انہوں نے کہا یہ دین ہمارے پاس ہمیں کا ہی ایک آدمی لے کر آیا ہے جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس کے حسب نصب سے ہم خوب واقف ہیں انہیں اللہ نے ہماری طرف ایسے ہی بھیجا ہے جیسے اللہ نے اور رسولوں کو ہم سے پہلوں کی طرف بھیجا ہے انہوں نے ہمیں نیکی اور صدقہ کرنے کا وعدہ پورا کرنے کا امانت ادا کرنے کا بتوں کی عبادت سے انہوں نے ہمیں روکا اور اللہ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کا ہمیں حکم دیا ہم نے انہیں سچا مان لیا اور اللہ کے کلام کو پہچان لیا ہمیں یقین ہے کہ وہ جو کچھ لائے ہیں وہ سب اللہ کے پاس سے آیا ہے ہمارے ان کاموں کی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور اس سچے نبی کی بھی دشمن بن گئی اور انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کو قتل کرنا چاہا اور ہم سے بتوں کی عبادت کروانا چاہتے ہیں ہم اپنے دین اور اپنی جان کو لے کر اپنی قوم سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ بھی اسی نور سے نکلا ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کا دین نکلا تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باقی رہی سلام کرنے کی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنت والوں کا سلام السلام علیکم ہے آپ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے چنانچہ ہم نے آپ کو ایسے ہی سلام کیا جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں جہاں تک حضرت عیسیٰ بن مریم کا تعلق ہے تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کو اللہ نے مریم کی طرف علقہ فرمایا تھا اور اللہ کی پیدا کی ہوئی روح ہیں اور وہ اس کواری عورت کے بیٹے ہیں جو الگ تھلگ رہنے والی تھی نجاشی نے ایک تنگا اٹھا کر کہا اللہ کی قسم تم نے جو کچھ بتایا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم اس سے اتنے بھی یعنی اس تنگے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہیں یہ سن کر حفشہ کے معزز سرداروں نے کہا اللہ کی قسم اگر حفشہ کے لوگوں نے تمہاری بات کو سن لیا تو تمہیں بادشاہ سے ہٹا دیں گے اس نے کہا اللہ کی قسم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کبھی بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا جب اللہ نے میرا ملک مجھے واپس کیا تھا تو اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی تو اب میں اللہ کے دین کے بارے میں ان لوگوں کی بات کیوں مانوں ایسے کام سے اللہ کی پناہ امام احمد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی سے لمبی حدیث نقل کی ہے اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آدمی بھیج کر ان کو بلایا جب اس کا قاصد مسلمانوں کے پاس آیا تو وہ سب جمع ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ جب تم اس نجاشی کے پاس جاؤ گے تو اس آدمی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے تو انہوں نے کہا ہم وہیں کہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا پھر جو چاہے ہو جب یہ حضرات نجاشی کے پاس گئے تو اس نے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو بلا رکھا تھا اور وہ اپنی کتابیں کھول کر نجاشی کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے نجاشی نے ان حضرات سے پوچھا یہ دین کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ موجودہ دینوں میں سے کسی دین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی سے بات کرنے والے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے فرمایا اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے بدھوں کو پوچھتے تھے مردار کھا لیتے تھے بے حیائی کے کام کرتے تھے اور رشتے ناتوں کو توڑتے تھے پڑوسی سے برا سلوک کرتے تھے ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا ہم اس حال میں تھے کہ میں سے ایک آدمی کو اللہ نے رسول بنا کر ہمارے پاس بھیجا جس کے حسب و نصب کو سچائی اور امانت داری کو اس کی پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے انہوں نے ہمیں اللہ عز و جل کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے علاوہ جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں اور انہوں نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے سلا رحمی کرنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے حرام کاموں اور ناحق کے خون بہانے سے رجانے کا حکم دیا اور ہمیں بے حیائی کے کاموں جھوٹی گواہی دینے یتیم کا مال کھا جانے سے اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے روکا اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اور احکام کا بھی ذکر کیا ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس میں یعنی اس کی تعمیل میں ان کا اتباع کیا چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں اور اللہ نے ہم پر جو کچھ حرام کیا ہم نے اسے حرام سمجھا اور اس نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہم نے اسے حلال سمجھا ہماری قوم نے ہم پر ظلم شروع کر دیا انہوں نے ہمیں طرح طرح کے عذاب دیے اور ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے ہمیں بڑی آزمائشوں میں ڈالا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں اور جن برے کاموں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے اور پھر ان کاموں کو حلال سمجھنے لگ جائیں جب انہوں نے ہمیں بہت دبایا اور ہم پر بڑے ظلم اٹھائے اور ہمیں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور دین پر عمل کرنے میں وہ لوگ رکاوٹ بن گئے تو اے بادشاہ ہم آپ کے ملک میں آ گئے اور دوسروں کو چھوڑ کر آپ کا انتخاب کیا اور آپ کے پڑوس میں رہنا پسند کیا اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا نجاشی نے کہا تمہارے نبی جو کلام اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یاد ہے نجاشی نے ان سے کہا پڑھ کر سناؤ انہوں نے کا عین سعود سور مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائی یہ سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر نجاشی کے بڑے پادری بھی اتنے روئے کہ ان کی کتابیں گیلی ہو گئیں پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہوئے ہیں اور قریش کے دونوں قاصدوں سے نجاشی نے کہا تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا بلکہ اسے سوچ بھی نہیں سکتا جب وہ دونوں نجاشی کے دربار سے باہر گئے تو عامر بن آس نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج تو بات ہو چکی اللہ کی قسم میں کل نجاشی کے پاس جا کر ان مسلمانوں کا ایسا عائب بیان کروں گا جس سے مسلمانوں کی جماعت کی جڑ کر جائے گی ان دونوں میں سے عبداللہ بن ابی ربیعہ ہمارے بارے میں ذرا محتاط اور نرم تھے اس لیے اس نے کہا ایسے نہ کرو کیونکہ اگرچہ ہمارے مخالف ہیں لیکن ہیں تو ہمارے رشتہ دار عمر بن عاص نے کہا اللہ کی قسم میں تو نجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں چنانچہ اگلے دن حضرت عامر بن عاص نے نجاشی کے یہاں جا کر کہا اے بادشاہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غصاخی کی بڑی بات کہتے ہیں آپ آدمی بھیج کر ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس آدمی بھیجا کہ بادشاہ مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایسی پریشانی ہم پر کبھی نہیں آئی تھی چنانچہ سارے مسلمان جمع ہوئے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے جب نجاشی تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھے گا تو تم ان کے بارے میں کیا کہو گے تو مسلمانوں نے طے کیا کہ اللہ کی قسم ہم وہی کہیں گے جو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہم تو سچی بات بتائیں گے چاہے کچھ ہو جائے چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے پاس گئے تو اس نے ان سے کہا تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو یہ جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی پیدا کردہ روح ہیں اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے کواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی مریم کی طرف علقہ فرمایا تھا نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم تم نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں یہ سن کر نجاشی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے کمانڈر غصے میں بڑبڑانے لگے نجاشی نے کہا چاہے تم کتنا بڑبڑاؤ اللہ کی قسم بات تو یہی ہے اور پھر مسلمانوں سے کہا تم جاؤ تمہیں ہمارے ملک میں ہر طرح کا امن ہے جو تمہیں گالی دے گا اسے تاوان دینا پڑے گا مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ میں تم میں سے ایک آدمی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچاؤں اور مجھے سونے کا ایک پہاڑ مل جائے اور اپنے آدمیوں سے کہا ان دونوں کے تحفے انہیں واپس کر دو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی قسم جب اللہ نے میرا ملک مجھے واپس کیا تھا تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی تو اب میں اللہ کے معاملے میں کیسے رشوت لے لوں اور اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی تو اب میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات کیوں مانوں چنانچہ قریش کے دونوں قاصد اپنے تحفے لے کر ذلیل و خوار ہو کر اس کے دربار سے باہر آئے اور ہم لوگ اس کے اطمینان سے رہنے لگے علاقہ بہترین تھا اور وہاں کے لوگ اچھے پڑوسی تھے نجاشی کے حالات ٹھیک چل رہے تھے کہ اچانک ایک دشمن نے اس سے ملک چھیننے کے لیے اس پر چڑھائی کر دی اللہ کی قسم اس وقت جتنا ہمیں غم ہوا اس سے زیادہ غم ہمیں کبھی نہیں ہوا اور وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ دشمن کہیں نجاشی پر غالب نہ آ جائے تو پھر ایسا آدمی بادشاہ بن جائے گا جو ہمارے حقوق کو بالکل نہ پہچانتا ہوگا نجاشی تو ہمارے حقوق کو خوب جانتا ہے چنانچہ نجاشی دشمن کے مقابلے کے لیے چل پڑا اس کے اور دشمن کے درمیان دریائے نیل پڑتا تھا نجاشی نے اپنا لشکر لے کر دریائے نیل پار کیا اور وہاں محاذ جنگ قائم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپس میں کہا کون آدمی ایسا ہے جو اس لڑائی کا حال اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھے اور پھر ہمیں آ کر ساری خبر بتا دے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تیار ہوں لوگوں نے کہا ہاں تم ٹھیک ہو اور وہ صحابہ میں سب سے کم عمر تھے چنانچہ مسلمانوں نے دریائے نیل پار کرنے کے لیے ایک مشک میں ہوا بھر کر ان کو دی انہوں نے اپنے سینے سے وہ مشک باندھ لی اور اس پر تیرتے ہوئے دریائے نیل کے اس کنارے پر پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی تھی پھر کچھ دیر وہ چلے اور پھر وہ لشکر کے پاس پہنچ گئے اور ہم لوگوں نے نجاشی کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے دشمن پر غالب فرمائے اور پورے ملک میں اس کی حکومت کو مضبوط کرے ہم لوگ دعا مانگتے رہے اور جنگ کا نتیجہ معلوم کرنے کے منتظر تھے کہ اچانک حضرت زبیر سامنے سے دوڑتے ہوئے نظر آئے جوگی کپڑا ہلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں خوشخبری ہو نجاشی کامیاب ہو گیا اور اللہ نے اس کے دشمن کو ہلاک کر دیا اور اس کے حکومت کو اس کے ملک میں مضبوط کر دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی ہمیں اس خبر سے ہوئی نجاشی بھی واپس آ گیا اللہ نے اس کا دشمن ہلاک کر دیا تھا اور اس کی حکومت کو ملک میں مضبوط کر دیا اور حفشہ کی سلطنت اس کے حق میں مستحکم ہو گئی تھی چنانچہ ہم اس کے پاس بڑے آرام و اطمینان سے رہے پھر ہم لوگ مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کے یہاں بھیجا ہم تقریباً اسی مرد تھے جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت جعفر حضرت عبداللہ بن عرفتہ حضرت عثمان بن مدعون اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ حضرات نجاشی کے یہاں پہنچ گئے قریش نے عمر بن عاص اور عمارہ بن ورید کو تحفے دے کر بھیجا جب دونوں نجاشی کے دربار میں پہنچے تو دونوں نے اسے سجدہ کیا اور پھر جلدی سے بڑھ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور اس سے کہا کہ ہمارے کچھ چچازاد بھائی ہمیں اور ہمارے دین کو چھوڑ کر تمہارے ملک میں آ گئے ہیں نجاشی نے کہا وہ کہاں ہیں دونوں نے کہا وہ یہاں تمہارے ملک میں فرا جگہ ہیں آدمی بھیج کر ان کو بلا لو چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج میں تمہاری طرف سے بادشاہ کے سامنے بات کروں گا چنانچہ سارے مسلمان حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل پڑے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں پہنچ کر سلام کیا اور سجدہ نہیں کیا لوگوں نے ان سے کہا تمہیں کیا ہوا تم بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے ہو انہوں نے کہا ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرتے نجاشی نے کہا یہ کیا بات ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں اور اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا امر بن عاص نے نجاشی سے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے مخالف ہیں تو نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو حضرت جعفر نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی اس عورت کی طرف القا فرمایا تھا جس کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ان کا پن ختم ہوا نجاشی نے زمین سے ایک تنقہ اٹھا کر کہا اے حبشہ والو اے عیسائی مذہب کے علماء اور پادریوں اے رہبانیت اختیار کرنے والو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں یہ مسلمان اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں کہتے اور پھر مسلمانوں سے نجاشی نے کہا خوش آمدید ہو تمہیں اور اس ذات اقدس کو جس کے پاس سے تم آئے ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ ہم انجیل میں پاتے ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی تھی تم میرے ملک میں جہاں چاہو رہو اللہ کی قسم اگر بادشاہت کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر خود ان کے دونوں جوتے اٹھاتا اور پھر نجاشی نے حکم دیا تو قریش کے ان دونوں قاصدوں کے تحفے واپس کر دیے گئے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے مدینہ کو گئے یہاں تک کہ بدر میں شریک ہو گئے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نجاشی کے پاس چلے جائیں جب قریش کو نجاشی کے پاس ہمارے چلے جانے کی خبر ہوئی تو انہوں نے عمر بن عاص اور عمارہ بن ورید کو قاصد بنا کر بھیجا پھر انہوں نے حضرت ابن مسعود کی پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے اور اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجاشی نے کہا اگر بادشاہت کی مجھ پر ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی جوتیوں کو چومتا اور مسلمانوں سے کہا تم میرے ملک میں جتنا چاہو رہو اور اس نے ہمارے لیے کھانے اور کپڑے کا حکم دیا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش نے عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو ابو سفیان کی طرف سے تحفہ دے کر نجاشی کے پاس بھیجا اور ہم لوگ ان دنوں نجاشی کے ملک میں تھے انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ گھٹیا اور بیوقوف لوگ آپ کے ہاں آ گئے ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں نجاشی نے کہا جب تک میں ان کی بات سن نہ لوں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا چنانچہ آدمی بیچ کر ہمیں بلایا ہم لوگ اس کے دربار میں آئے تو اس نے ہم سے کہا یہ لوگ یعنی عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کہا یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی نجاشی نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ تمہارے غلام ہیں انہوں نے کہا نہیں پھر اس نے کہا کیا ان پر تمہارا کچھ قرضہ ہے انہوں نے کہا نہیں تو نجاشی نے کہا تم لوگ ان کا راستہ چھوڑ دو چنانچہ ہم نجاشی کے دربار سے باہر آ گئے تو عمر بن عاص نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم جو کہتے ہو یہ لوگ اس کے علاوہ کچھ اور کہتے ہیں نجاشی نے کہا اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ نہ کہا جو میں کہتا ہوں تو میں ان کو اپنے ملک میں ایک منٹ نہیں رہنے دوں گا اور اس نے ہمارے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا یہ اس کا دوبارہ بلانا ہمارے لیے پہلی دفعہ کے بلانے کی نسبت زیادہ پریشانی کا سبب بنا ہم دوبارہ اس کے پاس گئے اس نے کہا تم حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کی پیدا کردہ روح ہیں اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی عورت یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف علقہ فرمایا تھا حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ نجاشی نے قاصد بھیج کر کہا کہ فلا فلا بڑے پادری اور فلاں فلاں رائب کو میرے پاس بلا کر لاؤ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ نجاشی کے پاس آ گئے نجاشی نے ان پادریوں اور رائبوں سے کہا تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے جواب دیا آپ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں آپ کیا کہتے ہیں نجاشی نے زمین سے کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں نے جو کچھ کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس چھوٹی سی چیز کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کیا تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے انہوں نے کہا ہاں چنانچہ نجاشی کے کہنے پر اس کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ جو ان مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچائے اسے چار درم کا جرمانہ کر دو پھر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ اتنا جرمانہ تمہیں کافی ہے پھر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ اتنا جرمانہ تمہیں کافی ہے ہم نے کہا نہیں چنانچہ اس نے جرمانہ دگنا یعنی آٹھ درم کر دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کا وہاں غلبہ ہو گیا تو ہم نے نجاشی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں اور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں اور جن کافروں کے ستانی کے بارے میں ہم آپ کو بتایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو قتل کر دیا ہے اس لیے ہم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہیں آپ ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیں اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے ہمیں سواریاں بھی دی اور زیادہ سفر بھی پھر کہا اپنے حضرت کو وہ سب کچھ بتا دینا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے اور یہ میرا نمائندہ تمہارے ساتھ جائے گا اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی خدمت میں عرض کرنا کہ وہ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم وہاں سے چلے اور پھر مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے گلے لگایا اور فرمائے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی اور حضرت جعفر کی واپسی فتح خیبر کے موقع پر ہوئی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو نجاشی کے قاسد نے کہا یہ حضرت جعفر ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو حضرت جعفر نے کہا جی ہاں اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور واپسی پر ہمیں سواریاں دی اور زیادہ سفر بھی اور اس نے کلمہ شہادت بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور مجھ سے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ وہ میرے لیے دعا مغفرت کریں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وضو فرمایا اور پھر تین مرتبہ یہ دعا فرمائی اللہ مغفر للنجاشی اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما تمام مسلمانوں نے اس دعا پر آمین کہی پھر حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے اس قاصد سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ اپنے بادشاہ کو بتا دینا حضرت ام عبداللہ بنت ابی حسمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگ حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے اور میرے خاوند حضرت عامر ہماری کسی ضرورت کی وجہ سے گئے ہوئے تھے کہ اچانک سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے وہ ابھی تک مشرق ہی تھے اور ہمیں ان کی طرف سے بڑی تکلیفیں اور سختیاں اٹھانی پڑتی تھیں حضرت عمر نے کہا اے ام عبداللہ کیا تم لوگ جا رہے ہو حضرت ام عبداللہ نے کہا ہاں جب تم ہمیں ستاتے ہو اور ہر وقت ہمیں دباتے ہو تو ہم جا رہے ہیں اور اللہ کی زمین میں کہیں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی ان مصیبتوں سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما دے حضرت عمر نے کہا اللہ تمہارے ساتھ رہے حضرت ام عبداللہ فرماتی ہیں حضرت عمر پر کچھ ایسی رقت تاری ہوئی جو میں نے ان میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور پھر حضرت عمر واپس چلے گئے اور میرے خیال میں یوں ہمارے وطن چھوڑ کر چلے جانے کا انہیں بڑا غم ہو رہا تھا پھر حضرت عامر ہماری وہ ضرورت پوری کر کے آئے تو میں نے کہا اے ابو عبداللہ اگر تم ذرا پہلے آ جاتے تو دیکھتے کہ ہمارے جانی کی وجہ سے حضرت عمر پر کیسی رقت تاری تھی اور وہ کیسے غمگین تھے حضرت عامر نے کہا کیا تمہیں ان کے اسلام لانے کی کچھ امید ہو گئی ہے حضرت ام عبداللہ نے کہا ہاں حضرت عامر نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہیں ہوگا یہ آدمی جسے تم نے دیکھا ہے یعنی عمر مسلمان نہیں ہوگا یعنی جیسے گدھے کا اسلام لانا ناممکن ہے ایسے ہی عمر کا اسلام لانا ناممکن ہے حضرت ام عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضرت عامر چونکہ دیکھ رہے تھے کہ عمر اسلام کے خلاف بہت سخت دل ہیں اس وجہ سے انہوں نے ان کے اسلام سے مایوس ہو کر یہ بات کہی تھی ام عبداللہ کا نام لیلہ ہے حضرت خالد بن سعید بن عاص اور ان کے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما دونوں ان صحابہ میں سے ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے ایک سال بعد جب مہاجرین حبشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا غزو بدر میں شریک نہ ہونے کا ان حضرات کو بڑا غم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم کس بات کا غم کرتے ہو اور ان لوگوں کی تو ایک ہی ہجرت ہوئی اور تمہاری تو دو ہجرتیں ہوئی ہیں ایک دفعہ تو تم حفشہ کے بادشاہ کے پاس ہجرت کر کے گئے اور دوبارہ تم اس کے پاس سے میرے پاس ہجرت کر کے آئے ہو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یمن میں تھے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کی خبر ملی چنانچہ میں اور میرے دو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے ارادے سے چلے میں سب میں چھوٹا تھا ان میں سے ایک حضرت ابو گردہ اور دوسرے حضرت ابو روم تھے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو یہ فرمایا کہ ہم اپنی قوم کے پچاس سے کچھ اوپر آدمیوں میں تھے یا فرمایا کہ ہم ترپن آدمیوں میں تھے یا فرمایا کہ ہم باون آدمیوں میں تھے ہمیں ایک کشتی پر سوار ہوئے اس کشتی نے ہمیں نجاشی کے پاس حبشہ پہنچا دیا وہاں ہمیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ملے ہم ان کے ساتھ وہاں ٹھہر گئے یہاں تک کہ ہم اکٹھے ہی مدینے آئے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خیبر فتح فرما چکے تھے ہم کشتی والوں کو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم ہجرت میں تم سے آگے نکل گئے یاری یعنی ہم ہجرت کر کے پہلے مدینہ آئے تم مدینہ بہت دیر سے پہنچے حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ آنے والوں میں سے تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ملنے گئی حضرت اسما مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے افشا گئی تھیں اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے پاس آئے حضرت اسما وہاں ہی تھیں جب حضرت عمر نے حضرت اسما کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے حضرت حفصہ نے کہا یہ اسما بنت عمیس ہیں حضرت عمر نے کہا یہ وہی حبشہ والی ہے یہ وہی سمندر کا سفر کرنے والی ہے حضرت اسما نے کہا جی ہاں وہی ہے حضرت عمر نے کہا ہم ہجرت میں تم سے آگے نکل گئے لہذا ہم تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ہیں حضرت اسما کو غصہ آ گیا کہنے لگیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم آپ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ لوگوں میں سے جسے بھوک لگتی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے اور جسے نہ آتا اسے آپ سکھاتے ہم لوگ حبشہ میں ایسی سرزمین میں تھے جہاں کے لوگ دین سے دور اور دین سے بغض رکھنے والے تھے اور ہمیں یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی جب تک تم نے جو کچھ کہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھ نہ لو اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی اور نہ میں ادھر ادھر کی باتیں کروں گی اور نہ میں اپنی طرف سے بات بڑھاؤں گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسما نے عرض کیا یا نبی اللہ حضرت عمر نے ایسے اور ایسے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے ان کو کیا جواب دیا میں نے کہا کہ جواب میں میں نے یہ اور یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے زیادہ حقدار نہیں ہیں عمر اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے اور تم کشتی والوں کی دو ہجرتیں ہیں حضرت اسما فرماتی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کشتی والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جماعتیں بن بن کر میرے پاس آتے اور مجھ سے یہ حدیث نبی پوچھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو یہ فضیلت ارشاد فرمائی تھی ان کو اس سے زیادہ نہ کسی چیز سے خوشی تھی اور نہ ان کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی چیز بڑی تھی حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ خوشی کی وجہ سے بار بار مجھ سے یہ حدیث سنتے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعاری ساتھی جب رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو میں ان کی آواز کو پہچان لیتا ہوں اور رات کو ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سن کر ان کی قیام گاہوں کو معلوم کر لیتا ہوں چاہے میں نے دن میں ان کی قیام گاہیں نہ دیکھی ہوں کہ کہاں ہیں ان عشری ساتھیوں میں حضرت حکیم بھی ہیں یہ اتنے بہادر تھے کہ جب ان کا دشمن سے سامنا ہوتا اور وہ بھاگنا چاہتے تو لڑنے پر آمادہ کرنے کے لیے ان سے کہتے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کر لو ابھی مت جاؤ یا مسلمانوں کے شہ سواروں سے کہتے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کر لو اکٹھے مل کر دشمن پر حملہ کریں گے حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارد کیا یا رسول اللہ کچھ لوگ ہم پر فخر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاجرین اولین میں سے نہیں ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہاری دو ہجرتیں ہیں پہلے تم ہجرت کر کے حبشہ گئے اور پھر تم ہجرت کر کے مدینہ آئے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کی مدینہ کو ہجرت حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ نے مدینہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو انہوں نے میرے لیے اپنے اونٹ پر کجاوا مادا پھر مجھے اس پر سوار کرایا اور میرے بیٹے سلمہ بن ابی سلمہ کو میری گود میں میرے ساتھ بٹھا دیا پھر وہ اپنے اونٹ کو آگے سے پکڑ کر مجھے لے چلے جب میرے قبیلہ بنو مغیرہ کے آدمیوں نے ان کو یوں جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہاری جان پر ہمارا زور نہیں چلتا اپنے بارے میں تم اپنی مردی کرتے ہو ہماری نہیں مانتے لیکن ہم اپنی اس لڑکی کو کیسے تم پر چھوڑ دیں کہ تم اسے دنیا بھر میں لیے پھرو حضرت ام سلمہ کہتی کہ میرے قبیلہ والوں نے یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل حضرت ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے ان سے چھڑا کر لے گئے اس پر حضرت ابو سلمہ کی قبیلہ بنو عبدالاسد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم نے اپنی لڑکی ام سلمہ ہمارے آدمی ابو سلمہ سے چھین لی ہے تو ہم اپنا بیٹا سلمہ تمہاری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں گے تو میرے بیٹے سلمہ پر ان کی آپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی یہاں تک کہ انہوں نے اس کا بازو اتار دیا اور بنو عبدالاسد اسے لے کر چلے گئے مجھے بنو مغیرہ نے اپنے ہاں روک لیا میرے خامن ابو سلمہ مدینہ چلے گئے اس طرح میں میرا بیٹا اور میرا خامن ہم تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے میں ہر صبح باہر اپتہ میدان میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور شام تک وہاں روتی رہتی تھی یوں تقریباً سال گزر گیا یہاں تک کہ ایک دن قبیرہ بنو مغیرہ کا ایک آدمی میرے پاس سے گزرا وہ میرا چچزاد بھائی تھا میری حالت دیکھ کر اسے مجھ پر ترس آ گیا تو اس نے بنو مغیرہ سے کہا کیا تم اس مسکین عورت کو جانے نہیں دیتے تم لوگوں نے اسے اور اس کے خامند اور اس کے بیٹے تینوں کو الگ الگ کر رکھا ہے اس پر بنو مغیرہ نے مجھ سے کہا اگر تم چاہتی ہو تو اپنے خاوند کے پاس چلی جاؤ فرماتی کہ اس پر بنو عبدالعصد نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا میں نے اپنے اونٹ پر کجاوہ باندھا پھر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا پھر میں مدینہ اپنے خاوند کے پاس جانے کی ارادے سے چل پڑی اور میرے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ نہیں تھا جب میں تنعین پہنچی تو مجھے وہاں بنو عبدالدار کے حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ملے انہوں نے کہا اے بنت ابی امیہ کہاں جا رہی ہو میں نے کہا اپنے خاوند کے پاس مدینہ جانا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے میں نے کہا اللہ اور میرے اس بیٹے کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تمہیں تو یوں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا چنانچہ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور میرے ساتھ چل پڑے اور میرے اونٹ کو خوب تیز چلایا اللہ کی قسم میں عرب کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہی جو ان سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا ہو جب وہ منزل پر پہنچتے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جاتے اور جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو میرے اونٹ کو لے کر پیچھے چلے جاتے اور اس کا کجاوا اتار کر اسے کسی درخت سے باندھ دیتے پھر ایک طرف کو کسی درخت کے نیچے جا کر لیٹ جاتے جب چلنے کا وقت قریب آتا تو میرے اونٹ پر کجاوا باندھ کر آگے میرے پاس لا کر اسے بٹھا دیتے اور خود پیچھے چلے جاتے اور مجھ سے کہتے اس پر سوار ہو جاؤ اور جب میں سوار ہو کر اپنی اونٹ پر ٹھیک طرح بیٹھ جاتی تو اگلی منزل تک میرے اونٹ کی نکیل آگے سے پکڑ کر چلتے رہتے انہوں نے سارے سفر میں میرے ساتھ یہی معمول رکھا یہاں تک کہ مجھے مدینہ پہنچا دیا جب قبا میں بنو عمر بن عوف کی آبادی پر ان کی نظر پڑی تو مجھ سے کہا تمہارا خامن اس بستی میں ہے تم اس میں داخل ہو جاؤ اللہ تمہیں برکت دے اور حضرت ابو سلمہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے پھر وہاں سے وہ مکہ واپس چلے گئے حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھی کہ ابو سلمہ کے گھرانے نے جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں میرے خیال میں اور کسی گھرانے نے اتنی مصیبتیں برداشت نہیں کی ہیں اور میں نے حضرت عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا رفیق سفر نہیں دیکھا اور یہ حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری رضی اللہ عنہ سلح ادیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اکٹھے ہجرت کی